جناب ابو صالح نے کہا میں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے جو دیکھا سنا ہے تمہیں بتاتا ہوں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ مروان کے پاس گئے اور بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جب تم میں سے کوئی کسی چیز کی طرف نماز پڑھ رہا ہو جو اس کے لیے لوگوں سے ستھرا ہو اور کوئی اس کے آگے سے گزرنے کی کوشش کرے تو اس کے سینے کے آگے ہاتھ کر کے اسے روک دے اگر وہ انکار کرے تو اسے لڑائی کرے بلا شبہ وہ شیطان ہے امام ابو داود اللہ نے بیان کیا کہ سفیان سوری نے کہا ایک آدمی تکبر کرتے ہوئے میرے آگے سے نماز کی حالت میں گزرتا ہے تو میں اسے روک لیتا ہوں اور کبھی کوئی ضعیف انسان ہوتا ہے تو اسے منع نہیں کرتا سننے ابو داود حدیث نمبر سات سو